السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے چمکتے دھمکتے اچھلتے کودتے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور مزیدار کہانی اور یہ کہانی ہے بھلا کس کی سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے گٹر کے شیطان گٹر تو آپ جانتے ہی ہیں نا جہاں سارا گندا پانی جاتا ہے اور شیطان وہ بھی گندا ہی ہوتا ہے کہانی کا ترجمہ آپ کے لیے کیا ہے گلے رانا صدیقی نے سنتے ہیں اگر آپ کی ملاقات آج تک کسی ننے شیطان سے نہیں ہوئی تو آپ خود کو خوش قسمت سمجھ سکتے ہیں یہ بھتنے شیطان بہت چھوٹے اور بدصورت ہوتے ہیں وہ کبھی اپنی صفائی نہیں کرتے اور سخت بدبودار ہوتے ہیں وہ اندھیری اور گیلی جگہوں پر رہتے ہیں اور صرف رات کے اندھیرے میں باہر نکلنا پسند کرتے ہیں مگر ان کے بارے میں جو سب سے بری بات ہے وہ یہ کہ وہ ہر چیز سے اور ہر کسی سے نفرت کرتے ہیں ان شیطانوں کے لیے دنیا میں جو سب سے زیادہ ناقابل برداشت انسان ہے وہ ایک خوش رہنے والا انسان ہے مسکراتے ہوئے چہرے پر ایک نظر پڑنے سے ایک شیطان کا پورا ہفتہ برا گزرتا ہے انہیں تو روتے دھوتے غصے والے لوگ اچھے لگتے ہیں اب سنیے ایک شہر میں ایک ننی لڑکی رہتی تھی جس کا نام رومی تھا وہ ہمیشہ بہت خوش رہتی تھی وہ اپنے امی ابو سے بہت محبت کرتی تھی اس کے بڑے بھائی کا نام فارس تھا اب اگر آپ کا کوئی بڑا بھائی ہو تو شاید آپ کا خیال ہو کہ رومی اپنے بھائی سے بہت تنگ ہوگی نہیں یہ آپ کا خیال بالکل غلط ہے رومی کے خیال میں فارس جیسا بھائی دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھا رومی کو اپنا اسکول بھی بہت پسند تھا حساب کے سوال حل کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا سوال جتنا مشکل ہو رومی کو اسے حل کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا تھا اسے اپنے سارے استاد بھی بہت پسند تھے رومی کے گھر کے باہر سڑک پر ایک نالی تھی جو گٹر سے جا کر ملتی تھی اگر آپ اس کی جالی سے جھانک کر اندر دیکھیں گے تو آپ کو اس کی تہ میں صرف گندا اور بدبودار پانی نظر آئے گا یا پھر لولی پاپ کی پرانی ڈنڈیاں سوکھے پتے اور مکڑیاں اس گٹر میں شیطان بھی رہتے تھے آپ ان کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن اگر آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے کان زمین سے لائیں تو شاید آپ کو ان کی باتوں کی آواز سنائی دے یہ شیطان بھتنے ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اصل میں جب پانی کی پائپ لائن ڈالنے کے لیے بڑی سڑک کھودی گئی تو ان شیطانوں کو وہاں کے گٹر سے بھاگنا پڑا ان کو شور مچانے والے روڈ ڈرل کی آوازوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن ہنستے مسکراتے گپے ہانکتے خوش باش مزدور ان کے لیے بہت ہی نقصان دہ تھے لہٰذا رات کے اندھیرے میں ان شیطانوں نے اپنا سامان باندھا اور رومی کے گھر کے باہر موجود گٹر میں شفٹ ہو گئے لیکن جلد ہی انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی جب بھی میں اس بچی کو اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلتے دیکھتا ہوں تو خود کو بیمار محسوس کرنے لگتا ہوں کیونکہ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے ایسے بچوں کو تو گرفتار کرا دینا چاہیے جو یوں ہنستے مسکراتے اسکول جاتے ہیں کرول جو سب سے بوڑھا اور غسلہ بھتنا غسیلہ بھتنا تھا چلایا میرا خیال ہے ہمیں اس بچے کو ایسا سبق سکھانا چاہیے یہ ہمیشہ کے لیے مسکرانا بھول جائے ایک موٹے شیطان نے کہا جس کا خیال تھا کہ دنیا کے تمام بچوں کے تکے کباب بنا دینے چاہیے اور اگر میں نے اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہ کر دی تو میں شیطان کہلانے کے لائق نہیں تیسرے نے دانت پیسے اگلی صبح دو شیطانوں نے اپنے سر نالی کی جالیوں سے باہر نکالے ان کی ننی مکار آنکھوں نے فوراً ہی جائزہ لیا کہ اس وقت سڑک سڑک پر سناٹا ہے وہ کود کر نالی سے باہر نکل آئے ان کے ہاتھوں میں ایک پرانا باریک اور لمبا سا تار تھا جس کا سرا انہوں نے نالی کی جالی سے باندھا اور دوسرا سرا رومی کے گھر کے باہر باغیچے کی جالی سے باندھ دیا <laughs> بچے کو رلانے کے لیے ٹوٹے ہوئے گھٹنوں سے بہتر میں نے آج تک کوئی چیز اچھی نہیں پائی ایک بولا ہاں ہم امید کرتے ہیں آج وہ ننی لڑکی اپنے سفر کا خوب مزہ اٹھائے گی دوسرا بولا اور دونوں واپس نالی میں کود گئے چند لمحوں بعد ایک چیخ اور پھر شور و غل کی آوازیں ابھری شیطانوں نے خوشی خوشی اپنا کارنامہ دیکھنے کے لیے نالی سے سر باہر نکالا مگر انہوں نے جسے سڑک پر گرے ہوئے دیکھا وہ رومی نہیں تھی بلکہ ایک بوڑھا آدمی تھا جو زمین پر پڑا بے بسی سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا اوف خدا یہ کیا ہوا شکر ہے کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی وہ کہہ رہا تھا بوڑھے آدمی کی مدد کرنے کے لیے وہاں کئی لوگ جمع ہو گئے تھے جن میں رومی کے ابو امی بھی شامل تھے آ, آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی رومی کی امی نے پوچھا اندر آ کر ہمارے ساتھ ایک گرم چائے پی لیجئے اس طرح آپ خود کو بہتر محسوس کریں گے کتنے بدتمیز بچے ہیں جنہوں نے یہ تار راستے میں باندھ رکھا ہے مجھے مل گئے تو میں ان کی خوب پٹائی کروں گا رومی کے ابو نے کہا ہاں، چائے کے بعد اگر آپ کو اپنے گھر جانے میں کوئی مشکل ہو تو مجھے بتا دیجیے گا میں آپ کو اپنی گاڑی سے چھوڑاؤں گا ایک پڑوسی نے ہمدردی سے کہا بہت بہت شکریہ بوڑھے نے جواب دیا میں اس محلے میں دو سال سے رہ رہا ہوں مگر مجھے یہ بات آج تک نہیں معلوم تھی کہ یہاں کے سب لوگ کتنے ہمدرد اور مخلص ہیں وہ سب رومی کے گھر کے اندر چلے گئے آپ جب چاہیں ہمارے گھر چائے پینے آ سکتے ہیں ادھر گٹر کے شیطان جل بھن کر خاک ہو رہے تھے کیا مصیبت ہے ایک نے پاؤں پٹخے ہمارا شکار غلط آدمی بن گیا اب ہمیں سوچ کر اگلا قدم اٹھانا ہوگا ہماری سرکت سے تو الٹا ایک اور شخص خوش ہو گیا دوسرے نے مٹھیاں بھیجیں اس رات موٹا شیطان گندے پانی کی پائپ کے ذریعے رومی کے گھر کے کچن میں پہنچ گیا فریج میں لوم رومی کا لنچ باکس رکھا ہوا تھا جسے رومی کی امی ہمیشہ ایک رات پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیتی تھیں موٹے شیطان نے کوڑے کے ڈرم میں سے مچھلی کا ایک بدبودار ادھ کھایا ٹکڑا نکالا اور پھر رومی کا لنچ باکس کھولا سینڈوچ میں لگے ہوئے تمام پنیر نکالنے کے بعد اس نے سڑی ہوئی مچھلی کے ٹکڑے کر کے سینڈوچ کے بیچ میں رکھ دیے اور پنیر کوڑے میں پھینک دیا پھر اس نے چاکلیٹ کیک اپنی جیب میں ٹھونس لیا اگر کل یہ لنچ دیکھ کر بچی نہیں روئی تو میں نہیں جانتا اس کو کیا چیز رلا سکتی ہے موٹے شیطان نے ناک سکیڑی اور پائپ سے ہوتا ہوا واپس نالی میں لوٹ گیا صبح رومی خوشی خوشی گھر سے اسکول جانے کے لیے نکلی اس کے ہاتھ میں ٹفن تھا کچھ ہی دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ ایک ننی سی بلی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے وہ ٹفن کی طرف بار بار اچھل کر اسے اپنے پنجوں سے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی السلام علیکم رومی نے جھک کر پیار سے اسے تھپکا اور پھر بولی ارے تم تو بہت ہی دبلی پتلی کمزور سی بلی ہو اور بہت میلی سی بھی کیا تمہارا کوئی گڑ نہیں ہے ننی بلی نے کمزور سی کی اور رومی کے ٹفن کو پھر پنجوں سے پکڑنے کی کوشش کی اگر تم بھوکی ہو تو تم میرے سینڈوچ کھا سکتی ہو رومی نے کہہ کر اپنا ٹفن کھولا اور باسی مچھلی کے سینڈوچ دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس پڑی <laughs> لگتا ہے بیچاری امی کل رات بہت مصروف تھی انہوں نے غلطی سے پنیر کی بجائے سینڈوچ سے مچھلی رکھ دی اس نے کہا لو یہ کھا لو میرے ساتھ گھر چلو تمہیں دیکھ بھال کی ضرورت ہے اور فارس ہمیشہ سے ایک بلی پالنا چاہتا تھا رومی نے بلی کو گود میں اٹھا لیا اور اسے گھر لے آئی فارس اسے دیکھ کر خوش ہو گیا اس شام شیطانوں نے دیکھا کہ رومی اور فارس بلی کے بچے کے ساتھ خوشی خوشی باغ میں کھیل رہے تھے بلی کا بچہ بھی خوشی سے آوازیں نکال رہا تھا شیطانوں کا غصے کے مارے برا حال ہو گیا ارے ہمکو یہ تم لوگوں نے کیا کیا بجائے اس بچی کو رلانے کے تم نے اس کے بھائی کو بھی خوش کر دیا اور اس ننی مظلوم بلی کو بھی بوڑھا بتنا شیطان چلایا اس رات شیطانوں نے خاص میٹنگ بلائی وہ بہت لڑ رہے تھے چلا رہے تھے ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور ایک دوسرے کے پاؤں کو چل رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا صبح رومی نے اپنی بلی کو پیار کیا اور اپنے امی ابو کو خدا حافظ کہتے ہوئے باہر نکلی انہیں اس دن زخمی ہونے والے خبر صاحب آتے ہوئے نظر آئے جن کو رومی نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اور خوشی خوشی اسکول کی جانب روانہ ہو گئی راستے میں وہ اس تاریخ گٹر کے پاس سے بھی گزری جہاں آج بہت خاموشی تھی شیطان یہاں سے جا چکے تھے اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم جس میں رومی خوش رہنے والی بچی جیت گئی اور غصے والے نفرت کرنے والے شیطان ہار گئے کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ